میں عمارت میری کی کمی ہوگی اور جب عمارت میری کمی ہوگی تو پھر اس کے ہب گرنے کا ٹہلانے کا منہدم ہونے کا بچہ ہوگا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر نماز میں ہم کو سیدھا راستہ ماننا سکھایا ایک ڈگری ادھر نہ ایک ڈگری ادھر نبے درجے کا داغ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد رہی ہے سیدھا راستہ کون سا ہے سیدھا راستہ وہ ہے جو میرے پیارے مقبول بندوں کا راستہ ہے انعام یافتہ بندوں کا راستہ اللہ سے ہم کیا مانگ رہے ہیں چاہ رہے ہیں اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام بنایا جو آپ کے پیارے ہیں جو قابل انعام بنے اپنے ملاقات سے اپنی عبادات سے آپ کی رضا دوری سے آپ کے پیارے بندے جناب کا نازل ہوا وہ راستہ ہم کو ادا کرنا ہے دونوں جہاز میں کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے دوسرا راستہ نہیں ہے کوئی دوسرا راستہ تیسرا راستہ کوئی نہیں ہے صرف راستہ ایک ہی ہے جو سیدھا راستہ ہے اب سوال یہ ہے کہ ہم کیسے پہچانیں کہ ہم صحیح راستے پر ہیں چڑے ہمارا رابطہ ٹکرا ہے نہیں آپ یہ بتائیے کہ ٹرین اسٹیشن کیا جائے آپ کو جانا ہو گوئٹہ یا پشاور اب آپ اگر صحیح ٹرین کا انتخاب نہیں کریں گے پلیٹ فارموں کے بڑی مختلف ٹرینیں ہوتی ہیں وہ آ رہی ہے تو جا رہی ہے تو کہیں جا رہے تو کہیں جا رہی اگر آپ صحیح ٹرین کا انتخاب نہیں کریں گے تو آپ مندر سے کیسے پہنچیں گے لہٰذا آپ وہاں جا کے berbagai tokoh کہ بات کہیں آپ کو نہیں ملے گا نا پُرانے پاک میں کہ میرا وہی وہ ہے جو سب سے زیادہ ذکر کرتا ہے سب سے زیادہ ہر ہاں، جگہ یہی ملے گا ان اولیاء ہو علت سکون میرا وہی وہ ہے جو گناہ نہیں تھوڑا سا فرائض واجبات اور سنت موقع یہ یہ تو اللہ کا کام ہے فرائض ہے فرائض کو پورا کر لیجیے اللہ نے حکم دیا کرنے کا اس کو نہ کرنا بھی تو گناہ ہے بھائی اور گناہ نہیں کرنے والا مستقل ہوتا ہے لہٰذا نماز کو پڑھنی ہے فرض نماز پڑھنی ہے واجب نماز پڑھنی ہے سنت موقع پڑھنی ہے اور جتنے احکامات اللہ تعالیٰ نے فرض کیے جیسے والدین کی اطاعت کرنا والدین کی اطاعت اتنا ہے حکم ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہ ان کو معلوم نہیں ہے کہ چلانے والا نظام کا اللہ تعالیٰ ہے اس کا حکم ہے کہ والدین کی اطاعت کرو اگر کہ وہ خود نافرمان بھی ہو خود قاتل بھی ہو کیسے بھی ہو لیکن اور اولاد کی ذمے فرض ہے ان کی اطاعت کرنا ان کا حکم ماننا جائز حکم ماننا ناجائز حکم ماننے کی ضرورت نہیں ہے اگر ماں باپ ناجائز حکم دیں شریعت کے خلاف حکم دیں ان کو ماننا اولاد کی رشتے نہیں ہے بلکہ شریعت مطابق کرنا ہی نہیں چاہیے لیکن اس کے علاوہ جس جائز بات کا حکم والدین دیں اس کی حساب کرنا اور اس کے سامنے کو جھکائے رکھنا الرحما دولت کریما لہما نے جنا حسل میرا رحما کہ ان کے سامنے رحمت کے ساتھ گرمی کے ساتھ اپنے کندھوں کو جھکائے رکھنا گرمی کے ساتھ رہنا یہ ساری چیزیں وہ فرائض واجبات اور ہے ہے والدین کی تعداد یہ کہ وہ حکم نہ تو اسی طرح جتنے احکامات اللہ تعالیٰ نے لے کیے جیسے زکات زکات زکات دینا ہے ہے جس جس کے کے میں کی اس دین آسان ہے مال ہے تو زکات ہے جس کے اگار ہے تو حج کرنا ہے اگر نہیں ہے تو اس پہ کوئی گنا نہیں مال نہیں ہے زکات نہیں ہے اور مال نہیں ہے تو حقیقت نہیں لہٰذا دین آسان ہے اور دین جو ہے وہ اللہ کی ہدایت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے تقوا پر رکھی فرائض واجبات اور سنت مقدہ ادا کرو اور ایک بھی گناہ مت کرو جن کاموں سے ہم نے منع کیا میرے مرشد رحمت اللہ کے آبو بادشاہ فرماتے تھے کہ دین بالکل آسان ہے تقوا بالکل آسان ہے یعنی گناہ سے پرہیز کرنا بالکل آسان ہے بندوں کی آسانی ہے اس میں بندوں کا فائدہ ہے اس میں بندوں کے بڑے بڑے فائدے ہیں سب کا اختیار کہ کام کرنا آسان ہے یا کام نہ کرنا آسان بتائیے گا کام کرنا آسان ہے کہ کام نہیں کرنا آسان ایک آدمی کہے کہ برا برا کام کرو اور ایک آدمی کہتا ہے کچھ کی نہ کرو رہو ہم کچھ بتائیے اللہ تعالیٰ یہاں کا بتائے کہ میرا دوست اور میرا بلی وہ ہے جو کچھ کام نہیں کرتا کون سا کام نہیں کرتا میری ناپسندیدہ کام کو نہیں کرتا نگاہوں کو خراب نہیں کرتا میں نے پرانے کا حکم دے دیا کل نہیں ہے اردو میں رستا نہیں علیہ وسلم آپ بتا دیجیے سے کس سے مومین سے کابلوں سے نہیں کروایا مومنین سے فرمایا آج ہم اپنی نگاہوں کی کامینگی کا دعویٰ کرتے ہیں اور بڑے بڑے قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ ہماری مدد صاف اور دل صاف ہے عورتوں سے پتہ نہیں کرتے بلکہ عورتوں سے کام بھی کر پاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کل ممکن ہے یا دوستوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیجیے مومنین سے جو ایمان لے آئے ان سے کہہ لیجیے کہ اپنی کار مہیلاؤں کی حفاظت کرے ان کے حکم ہو گیا کہ یہ کام نہ کرو ہو بتائیے کام کرنا آتا کہ کام نہیں کرنا آتا نظر بچانا آتا ہے کہ نہیں کوئی بچت چڑھانا پڑتا ہے کوئی پیسہ پڑتا ہوتا ہے کہ آگے آیا ہے بکل من اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے مومنات نے بھی کہ اپنی بات نگاہوں کی حفاظت کریں یہ نہیں کہ مرد نامحرم عورتوں کو نہ دیکھے بلکہ مرد بھی نامحرم اور عورتیں بھی نامحرم مردوں کو نہ دیں جیسے بہنوئی ہے ٹیبر ہے ہے یہ سب نامحرم ان کو دیکھنا آرام ہے ان کے قریب رہنا جائز نہیں ہے اور بہت خطرناک ہے اگر یہ گھر چھوٹا ہے تو اس سے بھی طریقہ شریعت میں رکھتا ہے کہ اپنے آپ کو عورت سے کر اور اپنے گھر کے کام کاج کرے اور اگر تنہائی تنہائی نہ ہے کے ساتھ بھی جائز نہیں ہے کہ اگر کافی گھر میں موجود ہے اور دیور اکیلا ہے تو اس کو رہنا گھر میں جائز نہیں تو یہ کام کیا ہے اللہ اللہ کی کو یہ پسند نہیں ہے کہ مرد نامحرم عورت کو دیکھے نامحرم عورتیں مردوں کو دیکھے لہٰذا جو آپ کی حفاظت کرے گا وہ تفواہ اختیار کرے گا کا کیا ہے گناہ نہیں کرنا اور اللہ نے کام کو منع کیا اور کو کرنا گناہ ہے کہ نہیں لہٰذا جتنے بازار میں والی بے پردہ ہوتے ہیں اور کرنے والی کیوں نہ ہو میرے مجھے کرنا دیں گے کہ بعض لوگوں کی طبیعت ایسی قبیل ہوگی ہے کہ گردے کے اندر نہیں وہ نقو اور نقوش کو پھینک لیتا ہے نقوش کا اندازہ کر لیتا ہے گردے کے اندر نہیں اس کو آپ سیرا بھی رحمت اللہ ہے کہ بڑے اللہ والے فرماتے ہیں کہ ایک شیر میں فرماتے ہیں اے بتا شامت کہ میرے بات یہاں کوئی پارٹی جانے والے ہیں آپ جانتے ہیں پارٹی میں کوئی کام کہ میرے بات بات کیوں سنی مادر مادر بات سمجھے آپ کہ کے بعد لڑکی ترقی کو لڑک ہو اور وہ چار میں جائے گی اور جس کی طبیعت میں سرامک ہوتی ہے جس جس کو اس سے مزا دی کر اس کو کہتے ہیں اس سے مزا دی موقعوں کو دیکھنا تاکنا اور حرام خیالات لانا جس کو کہتے ہیں اس سے مداری جس کی طبیعت سے یہ اس سے مداری حرام ہو وہ بولنے کے اندر بھی عورت کو نہیں چھوڑتا میرے دوستوں یہ میں آپ کو خیالی باتیں نہیں بتا رہا ہاں، یہ واقعات ہو رہے ہیں اور بڑے بڑے بازاروں میں ہو رہے ہیں جگہ جگہ ہو رہے ہیں جس کو شہر کافی کرانے رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ بعض اوقات کوئی چالک کے اندر چھٹی ہوئی عورت جاری ہے اور احباب احمد کا کچھ کامت لمبی کرتی بتاؤ کامت کے چادر پاجر جو بات ہوئی جب وہ چادر اڑی تو معلوم ہوا تو ہمارے ہوئے ہاں؟ ایک دم جو شہر بچوں سے کھڑا تھا اس کو عورتوں کو کاپنے کی عادت تھی اور عورتوں کو رہا تھا اچانک اس نے دیکھا کہ یہی کوئی لمبی کرا کرای ہوتے چلی جا رہی ہے اس نے ذہن میں اپنا بیالی پھا تھا جیسے ٹیلی فون کرتے ہیں نا اور موبائلوں جو آپریٹر لڑکیاں ہوتی ہیں وہ کے بات کرتی ہیں لہٹک لگ کے بارے میں سنانا اور سننا کانوں کا دینا ہے کان کا دینا آپ کا دینا نہ کو دیکھنا اور کے کے مٹک کرنا نہ ہے جہاں اس کا استعمال ہم نے بتایا ہے وہاں استعمال ہو اس منی کا استعمال جائز جگہ پر ہو جو اردو نسل کا ہم نے دیا ہے اس کو جائز اور لگائے جگہ استعمال کرو اس لیے دیا ہے اس لیے دیا ہے کہ آپ بریانی پکائیں اس کو آپ لگا دیں آپ کو آپ کی مارکیٹ لے کے بریانی کو اپنے آپ کو آپ لگائے بتائیے بالکل ہے کہ نہیں اور مارکیٹ دینے والا آپ کا دشمن بنے کے دوست ہے بتائیے آج دینے والا آپ کا دوست ہے بھائی بولو تو تیار میں اس ہی بول رہا ہوں اور یہاں بیٹھو والے نہیں ارے بھائی تو کلو کلو میں انسان کو کاٹتا نہیں ہوں یہ بھائی ہمارے بہت ناراض معلوم ہو رہے اچھا ہے تو ماچس دینے والا دوست آپ کا بڑا چاہتا ہے اس لیے یہ طاقت جو اللہ نے دی ہے اس کو اگر صحیح جگہ استعمال کر دو گے تو یہ اللہ کے حقوق کے مطابق ہو جائے گا اور اس سے ہم کو فائدہ پہنچے گا اس لیے انسان یہ اتراض نہیں کر سکتا کہ یہ گندا یہ اللہ نے ہمیں کیوں ہے تفاظ نہ دیتے تفاضے نہ دیتے نہ دیتے بنا کرتے تو تفاضے کس لیے دیے کہ تقاضے پہ عمل نہ کریں اس تقاضے کو جلا کر تقوا کی نگرانی جانی نگاہ کی حفاظت کر کے اللہ کا حکم مانے کے اللہ نے منع کیا ہے دل تو تقاضا کھلا ہے ہمارے رحمت اللہ پاسدار رینک ال آپ کی کہانی ہے اور ڈبری ہوئی ہے کچھ پتا نہیں ہے وہ ڈیلیوری خیال آ گیا اپنی توجہ خود ہی طرف کر لو اپنے والدین سے بات چیت کرنا شروع ہو جاؤ اگر اللہ نے بیوی دی ہے بیوی کے ساتھ بات چیت saacay رضی اللہ علیہ وسلم کی ہے دین حاصل کر لیا بخاری شریف مدد کر لی لیکن کام کو درد آپ شروع ہوا ہے آپ جا کے کسی اللہ والے کی دنیا اٹھاؤ اس کی خوشامت درامد کرو آگے جو علم علم کا مقصد ہے وہ حاصل ہو جائے مقصود علم نہیں ہے دوستو مقصود علم دین نہیں ہے کوئی عالم فاضل بن کر یہ مت سمجھے کہ میں بس میرا کام بن گیا مقصود حاصل ہو گیا اگر علم پر حالت نصیب نہیں ہے اور اقرار نصیب نہیں ہے تو کوئی کام نہیں بنا ہزار میں آپ بھی آیا ہوں آج میرے دوستوں اللہ کو پانا ہے گے آرام مزے سے چلے گے زندگی کیسے گزرے گی ظالموں یہ تو سوچو یہ موبائلوں میں دیکھنا یہ نیٹ کیفوں کے اندر دیکھنا یہ ٹی وی دیکھنا ٹیبل دیکھنا مزے تو کر رہے ہو لیکن پاور میں جا کے کیا ہوگا وہاں کے چیز سے ہو یہ تو سوچو یوں تو دنیا دیکھنے کس طرح فکرت کی اور انہیں جا رہے دنیا کی حقیقت نہیں اب گے آئیں گی سامنے کے لیے کرنے آئیں کے لیے وہاں موبائل کام لے جاؤ گے بڑے بڑے بالکار بڑے بڑے زمین کے نیچے بھائی وہاں دیا کچھ بھی نہیں جاتا میرے دوست وہاں کس سے بھی ٹہراؤ گے اس لیے پرواز رحمت اللہ ہے کہ دنیا کی کیوں چار شیر کا پرواز آئی ہے مانا جیسے جنگ تو آج میرے جنت کیے ہوئے یعنی کپڑا اختیار کر لو اللہ تعالیٰ کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جائے گی بس تمہارا روشن ہو جائے گا اور پھر تمہارا جب دیکھو میرے دوستوں میرے مشکل سوباد کہ مخلوق زیادہ زیادہ لذیذ ہے کہ ہے حاجت زیادہ آدمی کی ہے کہ مخلوق جنت بھی آج جنت بھی مخلوق ہے میرے دوستوں وہ مزہ تعالیٰ اس کے دل کو وہ مزہ آتا بتاتے ہیں جو اللہ کو راضی رکھنے جیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو وہ مزہ آتا بتاتے ہیں کیونکہ اس کو خارج مل جاتا ہے جو جنت سے بھی کافی مزہ آتا ہے وہ جہاں جس آئے مگر دونوں جہاں سے یہی ہے no Allah جس سے اس کے دل کو ترتیب دینا یہ سب بڑا ہے اور یہ سب گنا ہے اور انہیں چیزوں کو اللہ والوں کی صحبت سے سیکھا جاتا ہے کہ ہم یہ گناہ بہت ہیں اللہ کن باتوں سے خراب ہوتے ہیں اور کچھ دھونے کی تصدیق کیا ہے ہمارے اندر ہمت نہیں ہو رہی میں میرے کوشش میرے اندر یہ تمام گنا کی بیماری ہے ریگت کی بیماری ہے نگاہ والی کی بیماری ہے یا دودھ کی بیماری ہے جنہیں کیسے دھوڑوں میری مدد کی میںلہ بندر چاہتا ہوں کوئی ڈاکٹر کے ساتھ جاتے ہو بخار ہوتا ہے دسا ہوتا ہے ڈاکٹر کے ساتھ جاتے ہو اس کو کیسے کس دیتے ہو اور سجاو بھی کرتے ہو کہ بھائی ہم کو یہ بیماری کافی اچھے چلنے جا رہی کیا ہمارے درجہ بھی کیا یہی معاملہ اپنے موجود کے ساتھ رکھو کہ بھائی اس سے پوچھتے رہو کہ ہم کو یہ عادت نہیں جا رہی یہ کا مرض نہیں جا رہا کس طرح ہم اس سے نکل سکتے ہیں کوئی کبھی ہم کو بتا دو تو وہ تبدیل آپ کو بتا دے گا نہ آپ سے کوئی پیسہ مانگے گا جو پیسہ مانگنے والا ہو ہوا مانگنے والا ہو وہ آپ کی نہیں اصلی نہیں کو ہے وہ ہے جو تو اللہ کے پاس ہے مجھے انہیں سے کچھ چاہیے آپ کو مجھے نہ کی تو غرض یہ کہ یہ طریقہ جو ڈاکٹر کے پاس جانے کا ہے جسمانی بیماری کا وہی طریقہ مشتبہ ہے اگر تمہیں بھائی پیر بناتے شرم آتی ہے تو میرے دو کس کو کہتے ہیں مشورہ دینے والا مشورہ لے لیا ان شاء اللہ وہ نہیں کام ہو جائے یہ فائدہ بتا دیا کہ اگر اللہ ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم انا نسالك اللهم انا نسالك من خير ما سالك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين امين Thank you.